سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میں نجران میں آیا تو وہاں کے نصرانی لوگوں نے مجھ پر اعتراض کیا کہ تم پڑھتے ہو کہ آیت اے کی بہن یعنی مریم علیہ السلام کو ہارون کی بہن کہا ہے حالانکہ سیدنا ہارون علیہ السلام موسا علیہ السلام کے بھائی تھے اور موسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی مدت پہلے تھے پھر مریم علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی بہن کیوں کر ہو سکتی ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ آپ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ سے پوچھا نے فرمایا کہ اسرائیل کی عادت تھی جیسے اب سب کی عادت ہے کہ وہ پیغمبروں اور اگلے نیکوں کے نام پر نام رکھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اٹھانوے